کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاخت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے اللہ عہد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے محمد کی گلے میں تو پہنا ہے چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے اللہ اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر ہے در ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیں للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر ہے در ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاخت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے جلا دی ہم ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ ہمیں ہو جان بھی باری چلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ ہمیں ہو جان بھی باری اب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی واری کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے زبا اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ ادو ہوئے دین خود رستے سے ہٹ جائے کھلے گی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ ادھورے دین خود رستے سے ہٹ جائے یہاں تک کہ ادھورے دین خود رستے جائے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی طاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے یہ نے سورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں یہ نے سورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا ہے خود بنیا کو سنگھ میں خدا کہتا ہے خود بنیاد مرسو سنگھ میں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہزاروں بند باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے ہزاروں بند باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے طلب منزل تو رستے میں نہیں جمتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے بھروسہ ہے ہمیں اللہ اللہ کی تائی دو نصرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہے سر بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائی دو نصرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ادو پر پھر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں ادو پر پھر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے